اور پرندوہے کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں حد حد کو ناؤ دیکھتا آ وہ واقع حاضر ناؤ